جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جانا جلوائے مولا یا سلی وسلند ہی من حبی بی کا خیری خلقی مولا یا صلی لمسلم دائما ابدا على حبي خير خلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی خیری خیر خلق بھی دلیل زندگی وہ ہے کامال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جی وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولا یا سلسلہ ہی من بدن حبیب خلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ إمام المرسلين رسول اللہ حبیب اللہ إمام المرسلين کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائیمن نبدن علی حبی بی کا خیری خلقی کھلی درود پر سلام کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفات ہے شفات کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی آہ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انصب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں باقی سب مستور رہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اکثر من المشد آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین ادعج موٹی اور سیاہ احور سفیدی انتہائی سفید فی ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک لہو نور یا ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا ولی الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا برا قفن آیا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے كأن وجهه وجهه القمر لت البدر چہرہ چودہیں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا کیف لہیا دہڑی مبارک گھنی تھی ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ اور دوسری روایت میں تھا اظہر اللون جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح اور فرماتی ہیں لم طب حجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں اور وسیم قسیم وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وہ احسن امن کلم ترقت عینی و اجمل امن کلم تل دن خلقت مبر من کلآ بن کہ قد خلقت کما چشا تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا کامل اور اکمل بنایا پھر آپ کے بارے میں امو و فرماتی ہیں فی اشفاری ہی وطف اس کی پلکیں بڑی دراز فی عینی ہی دعج اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ فی لحت ہی کثیثہ اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی فی عنوق ہی اور اس کی گردن سراہی دار لمبی فی صوت ہی آواز میں کشش اور رعب انظر الثلاثہ ان تین میں سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ پرکشش یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے آپ کے سارے قد و کامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المن کی بین آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت واسع صدر سینہ کشادہ تھا طویل الزندین بازو لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں لمبی تھیں شفن الکفین والقدمین انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا مردانگی کی علامت اور دقیق المسروہ سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی اشعر الذراعین والمنکبین کی بین و اعال الصدر باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے انور المتجرد کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا اور سب تلقصب آپ کا سیدھا قد تھا سوا و صدر سینہ اور پیٹ برابر تھا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا خمسان الاخمصین تلوے پاؤں کے گہرے تھے مسیح القدمین پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو یمبو عنہم الماء پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے اور ازازال ازال قلعا جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے اور یمشی تکف آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے آجزی کی چال چلتے تھے اور یبدو من لقیہ بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے جل نظر الملاحظہ شرم و حیا کی وجہ تھے نکھیوں سے دیکھتے تھے نظریں جھکا کے رکھتے تھے اور اذا التفت التفت جمع جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا